بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک نئی سیریز کا یہ فورٹی فائیو لیکچرز کی سیریز ہے جس میں آپریشن ریسرچ کی بات کریں گے یہ ایک نیا مضمون ہے لیکن بہت اچھا اور امپورٹنٹ مزیدار دلچسپ سا مضمون ہے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے جی ہاں یہ virtual university government of Pakistan نے یہ کورس ارینج کیا ہے انہوں نے بڑے اچھے اچھے پروگرام ارینج کیے ہیں آج اس کے بارے میں بات چیت ہوگی کچھ سبجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی کچھ اور کانسیپٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی اور آپ کے ساتھ اگلے پینتالیس لیکچرس میں اسی طریقے سے ملاقاتیں رہیں گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیسے کرنا ہے کیسے آرگنائز کرنا ہے تو اس سبجیکٹ کی سب سے بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ جس وقت آپ پڑھیں دیکھیں اور آبزرو کریں تو بڑے ریلیکس رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے جس وقت آپ یہ پورا سبجیکٹ کور کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو کہ روز مرہ آپ دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں آبزرو کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں آپریشن ریسرچ تو پہلے دو تین باتیں کہ آپریشن ریسرچ کیا ہوتا ہے یہ آپ تک کیسے آ رہا ہے کہاں تک آ رہا ہے کون آپ تک لے کے جا رہا ہے تو اس کی ساری چیز بات چیت کرتے ہیں آ, میں نے اس کو 45 فائیو لیکچرس کے اندر ارینج کیا ہے اور 45 فائیو لیکچرس کی ہی ریکوائرمنٹ تھی تو اس کے اندر امید ہے کہ یہ پورا کورس مکمل ہو جائے گا پہلے بات چیت ہو جائے اپنے بارے میں اس سبجیکٹ کے بارے میں اور تھوڑی سی ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ میرا نام doctor S M Junaid Zaidi ہے میں آج کل ریکٹر ہوں COMSATS institute of information technology کے اندر پانچ سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اس سے پہلے بہت عرصہ مختلف سبجیکٹس میں کام کیا ہے لیکن آپریشن ریسرچ میرا پیشن ہے میں نے نائنٹین ایٹی کے اندر آپریشن ریسرچ میں ایم ایس سی کیا تھا اس کے بعد ایٹی فور میں تقریباً اسی فیلڈ کے اندر ہی پی ایچ ڈی کیا تھا اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹس کے اندر کام کیا بہت سارے پروجیکٹس کیے آپریشن ریسرچ کو استعمال کیا پڑھا پڑھایا تو یہی چیزیں کی ہیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم سا سبجیکٹ ہے بہت آسان سا سبجیکٹ ہے بہت سہل سبجیکٹ ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں چلا جتنا چلنا چاہیے تھا لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجیز آتی جائیں گی تو یہ سبجیکٹ بہت زیادہ پاپولر ہو جائے گا تو آپ لوگ جب اس سبجیکٹ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بڑے اچھے موقع پہ بڑے اچھے ٹائم پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ پڑھ لیں سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے بڑی اچھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ استعمال اس کا ہوگا آج کا جو سارا لیکچر ہے اسی کے بارے میں ڈیوٹ میں نے کیا ہے کہ آپریشن ریسرچ کیا ہے کہاں سے آیا کس طریقے سے آیا قبل اس کے کہ ہم یہ لیکچر اسٹارٹ کریں تھوڑی سی باتیں ہو جائیں ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے جس نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ اتنے مشکل سبجیکٹس کو پشاور سے لے کے گوادر تک اور کوئٹہ سے لے کے کراچی تک سب کو ایک ہی لیول پہ پہنچایا سب کو ایک ہی لیول پہ پڑھانے کا ذمہ اٹھایا تو یہ سبجیکٹس جو بڑے مشکل ہوا کرتے تھے جس میں میتھمیٹکس ہے کمپیوٹر سائنس ہے اسٹیٹسٹکس ہے فزکس ہے ان کے بڑے اچھے کوالیفائڈ انہوں نے ٹیچرس اساتذہ اکٹھے کیے اور ان کی مدد سے یہ کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں کچھ لائیو کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہوں گے کچھ کورسز سی ڈی کے ذریعے پہنچ رہے ہوں گے جب ایک دفعہ آپ کے پاس لائیو ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ جناب بہت اہم منصوبہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے جس کو پرائرٹی کے طور سے لیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہی جو لیکچر جو اسلام آباد کے اندر ڈلیور ہو رہا ہے یا لاہور کے اندر ڈلیور ہو رہا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو جو گوادر کے اندر ہیں یا پسنی کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پر موجود ہیں وہاں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو جناب ہم لوگ سب مرون محنت ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ کام آگے بھی جاری رکھیں گے تو اب میں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا تھوڑا سا ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں بتایا یہ نئے نئے جو سبجیکٹس آ رہے ہیں آپریشن ریسرچ کیونکہ آپ تک یہ پہنچے گا کس کے توسط سے ورچوئل یونیورسٹی کے تو میں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے آپ کو بتا دوں ان کے آگے بھی بہت سارے پروگرامس آ رہے ہیں کچھ لوگ پہلے بھی فائدہ اٹھا چکے ہیں آگے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے تو میرے اپنے انٹروڈکشن کے بعد ورچوئل uh, یونیورسٹی کے انٹروڈکشن کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں جناب آپریشن ریسرچ کا لیکچر نمبر ون یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ سبجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی اور دوسری چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں uh, کسی چیز سے مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک uh, دکان رکھنی ہے یا آپ نے ڈسائڈ کیا کہ ہم ایک دکان کھولتے ہیں پرچون کی بڑی اچھی بات ہے کیسے کھولیں گے جی آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں تین چار لوگ تین چار دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں چارپائی کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں آپ نے کہا کہ جی سب سے پہلے اس کے اندر آٹا ہونا چاہیے دال ہونی چاہیے چاول ہونے چاہیے یعنی کھانے کی ساری چیزیں ہو گئیں اس کے ساتھ ساتھ بسکٹس ہونے چاہیے اس کے ساتھ سوپس ہونے چاہیے ڈٹرجنٹ ہونے چاہیے اور بہت ساری چیزیں اب یہ باتیں کہنی تو آسان ہوتی ہیں تو پہلے تو دیکھیں کہ آپ چاول کہاں سے لاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں آٹا کہاں سے لائیں گے دالیں کہاں سے لائیں گے اور دوسری جو گروسری کے آئٹمس ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے تو آپ دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ جی سپلائر کہاں پر ہے کس جگہ پر یہ چیزیں سستی اویلیبل ہیں یہ ساری چیزیں جب سوچنے کے بعد پھر اپنے دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور آرڈر دینا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا دکان کو سجاتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر پھٹے لگاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا ایک پروسیس ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایک آپریشن ہو رہا ہے کون سا آپریشن ہو رہا ہے دکان سیٹ کرنے کا ٹھیک ہے جی جب دکان سیٹ کرنے کا آپریشن آپ نے کرنے کا تہیا کر لیا تو اس کے اندر آپ نے جو چیزیں دیکھنی شروع کر دی میں اس تک نہیں جاتا ہوں کہ آپ نے پیسے کہاں سے لے کے آئے آپ پہلے پیسے لے کے آئے کہیں سے بھی لے کے آئے دیٹس یور بزنس یہ اگر پیسے نہیں ہیں تو اس سے پہلے آپ ارینج کرتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے پیسہ لیتے ہیں آپ کسی عزیز سے پیسہ لیتے ہیں آپ کسی دوستوں سے پیسہ لیتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں روزانہ دکانیں سیٹ ہوتی ہیں روزانہ دکانیں بند ہوتی ہیں روزانہ دکانیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں آپریشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی دکان کی سیٹنگ جب دکان کی سیٹنگ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک کمرے کی آپ دکان رکھتے ہیں دو کمرے کی دکان رکھتے ہیں یا ایک بہت بڑی دکان رکھنا چاہتے ہیں جس میں تین فلور ہے یا چار فلور ہے جس کو آپ لوگ پلازا کہتے ہیں یا ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ کہتے ہیں اب اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی آپریشن کو اتنی آسان تو نہیں ہوتی ہے اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر روزانہ سیلنگ ہوتی ہے اس کا اسٹور ہوتا ہے سپلائی ہوتی ہے اب مثال کے طور سے کہ آپ کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے یا آپ کی ایک دکان ہے مثال کے طور سے میں آپ کے پاس جاتا ہوں میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں کوئی ایک سوپ اگر وہ آپ کے پاس سوپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ میں آپ کو آج منگا دیتا ہوں یا کہیں اور سے ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ سوپ اس کو نہیں ڈلیور کرتے ہیں تو میں آپ کے پاس کیا ہوگا اگلی دفعہ شاید نہ جاؤں گا اور سوپ کے ساتھ ساتھ میں نے اگر چینی بھی لینی ہے تو میں چینی بھی کسی اور دکان سے لے کے لوں گا کیونکہ جہاں سے میں صابن خریدوں گا وہیں سے میں چینی بھی خرید لوں گا تو کیا ہوا آپ نے ایک کسٹمر لوز کیا تو جس وقت دکان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں دکان اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ کیا کرتے ہیں دو تین چیزیں دیکھتے ہیں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کسٹمر ہے یا جو ابھی آپ کا گاہک ہے وہ واپس نہ جائے پھر آپ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتے وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ روزمرہ کے استعمال میں آتی ہوں یا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہوں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑا سا آپ سروے کرتے ہیں اس سروے کرنے کے بعد چیزیں منگاتے ہیں اور دکان رکھتے ہیں اب آپ اپنی دکان میں ساری چیزیں بھی نہیں بھر سکتے ہیں اور تھوڑی کوانٹٹی میں فرض کیا اگر آپ نے سوپ ہے تو آپ ایک درجن رکھ لیں گے دو درجن رکھ لیں گے کوئی آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ سو درجن رکھ لیں گے لیکن کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں آپ کو سو درجن بھی رکھنی پڑے گی جو کہ فاسٹ موونگ آئٹم ہے اب یہ سارے کے ساری جب چیزیں آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ آپریشن ریسرچ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پڑھیں گے بیس پچیس لیکچر کے بعد دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر ان بلڈ ہوتی ہے اللہ میاں نے یہ آپ کے اندر خدا صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپریشن ریسرچ کو بغیر جانے میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور مثال لے لیتے ہیں کون سی مثال لیتے ہیں گھر بنانے کی آپ گھر بناتے ہیں نا گھر کب بناتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہیں اور سے پیسہ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی چیز ہے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن سے لیتے ہیں بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں یا آپ کسی اور دوستوں سے ادھار یا قرض مانگتے ہیں یا کہیں اور سے کچھ چیز بیچ کے پھر آپ گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب یہ پرزیوم کر لیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اور آپ گھر بنانے کے لیے تیار ہیں پھر کیا کریں گے آپ تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کون سا ہے اب آرکیٹیکٹ بہت سارے ہیں کچھ لوگ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز بناتے ہیں کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو بھی چیز اچھی بناتے ہیں کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو چیزیں اچھی نہیں بناتے اب یہ آپ کے پاس کیا ہوا چوائس ہوا کہ تین چار پانچ چھ سات آرکیٹیکٹ میں سے ایک آرکیٹیکٹ چوز کیا جائے جو کہ آپ کے لیے اچھا نقشہ بنا سکے جب یہ چوائس کرتے ہیں آپ سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کا جو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ آپریشن ریسرچ استعمال کر رہا ہوتا ہے ٹھیک بات ہوئی تو جناب یہ جو چیزیں ہیں آپریشن ریسرچ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت عام فہم سی چیز ہے جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے کہ جی ہم آپریشن سسٹم استعمال کر رہے ہیں اب ہم نے آپ کو فارمل ڈیفینیشن کی طرف لے کے آئے او آر لکھا میں نے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے آپریشن سسٹم کو بھول جائیں او آر کی بات کرتے ہیں یہ ایک اس کا مخفف ہے ایبریویشن ہے میں بتاؤں گا کہ او آر کیوں لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے the art of winning war without actually fighting it کیا میں نے کہا ہے کہ جی آپ نے جنگ لڑنی ہے بغیر لڑے ہوئے جنگ جیتنی ہے بغیر لڑے ہوئے اب جنگ کی بات ہو گئی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر آج کل تو امن کا زمانہ ہے شانتی کا زمانہ ہے پیس کا زمانہ ہے آپ نے جنگ کی بات کر دی تو جنگ کی بات تو ہر وقت آتی ہے ہر جگہ آتی ہے اب جنگ کو آپ چاہے توپ بندوق کی جنگ لے لیں ہوائی جہاز کی جنگ لے لیں یا چھوڑ دیں وار اگینسٹ پاورٹی لے لیں یعنی غربت کے خلاف جنگ اس کے بعد پھر ہنگر لے لیں سارا افریقن جو پروس افریقن جو کانٹیننٹ ہے پورے کا پورا وہ کیا چیز ہے آج کل اسی اس پہ اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے تو وار اگینسٹ ہنگر یعنی بھوک کے خلاف جنگ ہے اسی طریقے سے وار اگینسٹ ڈیزیز آپ کیا کرتے ہیں پولیو کی اسکیم چلتی ہے نا جس کے اندر آپ وار کرتے ہیں اگینسٹ دس ڈیزیز یہ بھی ایک وار ہے وار لڑنے کا طریقہ ہے وار کو آپ فائٹ کرتے ہیں اب مثال کے طور سے جسے میں نے پہلے بتایا کہ وار اگینسٹ پاورٹی اب غربت کے خلاف آپ جنگ کے لیے کیا کریں آپ بینکوں کا سارا خزانہ کھول دیں لوگ آئیں پیسہ لینا شروع کر دیں اب یہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن میں نے تو کہا کہ وار یہ ایسی وار ہے جس کو آپ نے ون کرنا وداؤٹ ایکچولی فائٹنگ اب اس کو کیسے آپ ون کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے اسی طریقے سے آپ نے ایگریکلچر تھوڑی سی لینڈ کو ریکلیم کر دیا جہاں پہ فارمر اور اپنا اناج اگا سکیں تو اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن جنگ جیت رہے ہیں بغیر لڑے ہوئے اس کو ذرا دوبارہ سے اینالائز کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نا we have to win the war without actually fighting میں نے دو تین ایک سوشل پرابلم کی طرف آپ کا اشارہ کیا نشاندہی کی ہم کرتے ہیں کہ اگر امپلائمنٹ آج کل انمپلائمنٹ کافی ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے اس کے خلاف ہم نے وار کرنی ہے اس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے لیکن جا کے فائٹ نہیں کرنا ہم نے چپ کے چپ کے کام کرنا ہے اور ہم نے اس کو ون کرنا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ how do we win this war against unemployment میں نے جیسے بتایا کہ آپ کیا کریں انڈسٹری سیٹ اپ کرنا شروع کر دیں انڈسٹری کے لیے کیا پیسہ آئے گا پیسے کے لیے کیا کریں آپ تھوڑی سی انوائرمنٹ پیدا کریں اب یہ گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے جہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ بناتی ہے جہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے جہاں پہ اور دوسری طرح کی سہولیتیں پیدا کرتی ہے اسی طریقے سے آپ کے روڈ نیٹ ورکس بننا شروع ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ امپلائی ہوتے ہیں جب روڈ نیٹ ورکس بنتے ہیں تو خالی روڈ نیٹورکس میں وہ مزدوری کام نہیں کرتے پیچھے انجینئر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سپلائرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہاؤسنگ انڈسٹریز ہاؤسنگ بنانا شروع کر دیں اسی طریقے سے بلڈنگس بنانا شروع کر دیں اب یہ ایسے ایریا ہیں جس کے اندر لوگوں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کوئی جنگ نہیں کی آپ کام کر رہے ہیں اور وہ جو جنگ ہے وہ جیت رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ میں نے جو ڈیفینیشن لی ہے O R is the art of winning war without actually fighting اب یہ کیسی ڈیفینیشن ہے یہ جو ڈیفینیشن چوز کی گئی ہے بہت ساری ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے O R actually second world war جب ہو رہی تھی نا دوسری جنگ عظیم تو اس زمانے میں یہ ابھر کے آیا تھا اس سے پہلے بھی او آر کی اپلیکیشن بہت ساری تھیں فرسٹ ولڈ وار میں بھی استعمال ہوا تھا لیکن یہ جو سرفس پہ آیا یعنی اوپر سطح پہ آیا یہ سیکنڈ ولڈ وار کے درمیان آیا اگر آپ تھوڑی سی دیر میں پیچھے چلے جائیں آج سے پچاس سال ساٹھ سال پہلے جس وقت جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس میں دیکھیں کیا تھا جرمنی اور انگلینڈ کی جرمنی اور یو ایس اے کی جاپان اور یو ایس اے کی لڑائی ہو رہی تھی ہے نا اس لڑائی کے دوران میں بہت سارے پرابلمس ہو رہے تھے بہت ساری چیزیں تھیں پڑھائییں ہو رہی تھیں یونیورسٹیز وغیرہ کام کر رہی تھیں لیکن زیادہ تر جو چیزیں تھیں سب کی فوکس وار کی طرف تھی اب اس دوران میں بڑے اچھے اچھے پروفیسر تھے تو برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا ان سب پروفیسرس کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جی آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں آپ بہت اچھے فزسسٹ ہیں آپ بہت اچھے میتھمیٹیشنس ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں کس ایریا کے اندر ہیلپ کریں کچھ مینجمنٹ کے پرابلمس ہمارے پاس ہیں ان کو آپ سالو کریں ان پرابلمس میں سب سے پہلا جو پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے اس دوران رڈار انوینٹ کیا تھا یا رڈار کو منایا تھا ان کو ایجاد کیا تھا اس کو اسمبل کیا تھا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی تھی جس سے کیا تھا کہ انگلینڈ کے اندر وہ لگانا چاہتے تھے رڈار ایسی جگہوں پر تاکہ جو جرمن ایئر کرافٹ آ رہے تھے وہ وہاں پر بمباری نہ کر سکیں اور ان کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جائے یعنی کیا چیز ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے کسی جگہ سے ریسرچ کروا کے رڈار جب انوینٹ ہو گیا رڈار جب مارکیٹ کے اندر آ گیا تو اس کو کس کس جگہ پلیس کیا جائے اگر آپ دیکھیں رڈار کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا دوسری جگہ سے جہاز پینیٹریٹ ہو جائے گا یعنی کہ بلیک ہولس کافی سارے ہو سکتے ہیں یا بلیک اسپاٹس کافی سارے مل سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھی طریقے سے ان کو پلیس کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا اینیمی ایئر کرافٹ کو پینیٹریٹ کرنے کا تو سب سے پہلی اسائنمنٹ ان سائنٹسٹ کو جو بہت اچھے لوگ تھے جو بہت نوبل یافتہ بھی تھے اس میں جس میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ مینجمنٹ کے کچھ پرابلمس ہیں ان کو آپ سالو کریں تو جو پہلا جب میں نے بتایا پرابلم ان کو دیا کیا بتائیں کہ یہ رڈارس کو ہم کس کس جگہ پلیس کر سکیں تاکہ جرمن ایئر کرافٹ پینیٹریٹ نہ کر سکیں تو that was the first assignment جو کہ ان سائنٹسٹ کو دی گئی یہی میں نے یہاں لکھا ہے جو آپ کے اسکرین کے اوپر موجود ہے the British government employed a number of teams of scientist to apply their expertise to management and operational problem یعنی کون سے پرابلم تھے مینجمنٹ پرابلم تھے اور آپریشنل پرابلم تھے کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھا کوئی سائنٹفک پرابلم نہیں تھا تو پہلا کام یہ ان کو اسائن کیا گیا جب پہلا کام سائن کیا جیسے میں نے بتایا ابھی کہ رڈار آپریشنل ریسرچ ٹیم کہ رڈار کو کس جگہ پہ پلیس کیا جائے تاکہ اس کی آپریشن بہت اچھی ہو سکے آپٹیمم ہو سکے بہترین ہو سکے کم رڈار استعمال کریں اور زیادہ ہم کو فائدہ مل سکے تو یہ ان کا جہاں کام تھا انہوں نے میتھمیٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کرنا تھا ایکزیکٹلی بتانا تھا کہ کس کس جگہ پر رڈار اگر چار ہے تو کس جگہ لگائیں پانچ ہے تو کس جگہ لگائیں دس ہے کس جگہ لگائیں تاکہ جس روٹ سے وہ اینیمی ایئر کرافٹ آ رہے ہیں تو ان کو برٹش گورنمنٹ کو پہلے پتہ چل سکے یا برٹش فورسز کو پہلے پتا چل سکے تاکہ وہ اسٹرائک کر سکے تو یہ جناب سب سے پہلے اپلیکیشن تھی جس کو کہتے ہیں رڈار آپریشن ریسرچ ٹیم اس میں کافی سارے سائنٹسٹ تھے ان کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ کام سائن کیا تھا جب یہ کام آپریشنل ریسرچ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رڈار آپریشنل ریسرچ ٹیم تو ہمارے پاس کیا چیز ہو گئی او آر نکل آیا یعنی آپریشنل ریسرچ رڈار کو نکال دیں اور ٹیم کو نکال دیں تو آپریشنل ریسرچ ایمرج ہو گیا تھا تو جناب this is the beginning of O R in the second world war کس وقت ہوا تھا 1943 میں 1942 کے اندر ہوا تھا ایگزیکٹ ڈیٹس پتا نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ 42 43 کے اندر یہ چیز ایک فارمولیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد دوسری جو ٹیم تھی اس کو کہا کہ آپ uh, بتائیں کہ جو یو بورڈس ہیں یعنی جرمن کی جو یو بورڈس تھی وہ کیا کر رہی تھی اس زمانے میں جو برٹن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے جزائر برطانیہ کہتے ہیں نا برٹش آئلینڈ یا برٹش آئل جو ہوتے ہیں سارے کے سارے وہاں پہ فوڈ آتا تھا کہاں سے افریقہ سے آتا تھا یا انڈیا سے جایا کرتا تھا اس جگہ سے جو فوڈ جاتا تھا تو یہ یو بوٹس اس کو ڈسٹروائے کر دیا کرتی تھی تو اسٹیم کا کیا کام تھا اس ٹیم کا کام یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ یو بوٹس جو ہیں ان کو انفیکٹو کر دیں تو انہوں نے کام کیا میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی کچھ کافی ساری سروے کیا کافی ساری اسٹڈیز کی اور الٹیمیٹلی یہ کامیاب ہو گئے کیا ہو رہا تھا پھر اس کے بعد کہ برٹین کو کھانا صحیح طریقے سے یعنی فوڈ شپس جانے لگ گئے تو یہ تو دو ٹیمیں تھیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بہت ساری ٹیمز مختلف پروجیکٹس پہ لگائی گئیں کچھ ایئر کرافٹ انڈسٹریز کے اندر لگائی گئیں کچھ آمامیٹ انڈسٹری میں لگائی گئیں کچھ اور انڈسٹری کے اندر جو کہ اس قسم کے کام کر رہے تھے کون سے کام کر رہے تھے جیسے میں نے بتایا کہ مینجمنٹ کے پرابلم کر رہے تھے اور آپریشنل پرابلم کر رہے تھے مثال کے طور سے ان کی روڈس ساری کی ساری تباہ ہو رہی تھی تو کچھ کم کو لگایا گیا کہ یہ روڈس کس طریقے سے سیٹ اپ کر کس طریقے سے اپنا انفراسٹرکچر سیٹ اپ کر سکے لگا دیا کہ مینجمنٹ پرابلم پہ اور آپریشنل پرابلم پہ اب یہ جو لوگ تھے نا مینجمنٹ اور آپریشنل پرابلم جو کر رہے تھے یہ ذرا سے ڈفرنٹ طریقے سے کر رہے تھے کہ پہلے جو تھا نا سمپل سا کسی نے کہا اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا اس نے روڈ بنا دی کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں کوئی چیز آئی کوئی اور چیز بنا دی اب یہ ساری چیزیں سائنٹیفک طریقے سے ہونے لگ گئی اب آپ ذرا اس کو اپنے اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے سارے لوگ لگے ہوئے جنگ کے اندر کچھ فائٹ کر رہے ہیں کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ کیلکولیشن کر رہے ہیں all of a sudden world war nineteen forty five میں ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جرمن سرینڈر کر دیتے ہیں جیپنی سرینڈر کر دیتے ہیں تو اب یہ لوگ کیا کریں اس کو ذرا دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ورلڈ وار ختم ہو گئی ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کو ان یونیورسٹیز میں واپس بھیج دیں وہاں پڑھانا شروع کر دیں دوسرے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ان کو دوبارہ سے سائنٹیفک پرابلمس میں بھیج دیں جہاں پہ فزکس کی اپلیکیشن ہو جہاں پہ کیمسٹری کی اپلیکیشن ہو جہاں میتھمیٹکس کی اپلیکیشن ہو تو انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہیں رکھیں اور ان کو انڈسٹریز کے اندر بھیج دیا جائے مثال کے طور سے کہ سارے کے سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا اگر آپ سوچیں اس زمانے میں کتنی بامبنگ ہوئی ہے کتنے ایئر کرافٹ آئے ہیں جنہوں نے انگلینڈ کے اوپر بامبنگ کی ہے اسی طریقے سے فرانس سارے کا سارا تباہ ہو گیا تھا جرمن سارے تباہ ہو گئے تھا اب ان کو کیا کرنا ہے دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنا ہے اور اپنے جو انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بنانا ہے جس میں سے روڈ نیٹورک ہے ریل نیٹورک ہے اس طریقے سے اسٹیل انڈسٹری ہے ان کی کول انڈسٹری تھی تو انہوں نے ان لوگوں کو کیا کیا وہاں پر بھیج دیا اب یہی جو ٹیمیں ہیں ان ٹیموں کو بھیجا کہ جی آپ اچھے اچھے کام کریں اسٹیل انڈسٹری اس کو ایفیشنٹ بنا دیں ہماری کول انڈسٹری ہے اس کو یا کول مائننگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی نا بریٹن کے اندر تو انہوں نے کہا اس کو ایفیشینٹ کر دیں اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہماری ایئر کرافٹ انڈسٹری اب آ رہی ہے اس کے اندر کچھ کام کرنا شروع کر دیں تو جناب کیا ہوا the same approach was used industrial and commercial field اس کے بعد یہ جو لوگ تھے انہوں نے آنے کے بعد اپنے انڈسٹری اور کمرشل ایریا کے اندر کام کرنا شروع کر دیا first developed in Britain and simultaneously in U S A followed by Europe and rest of the world تو جناب سیکنڈ ولڈ وار کے بعد کیا ہوا یہ او آر پہلے برٹن کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے میں بھی کام ہو رہا تھا ان کو پتا نہیں تھا یو ایس اے والوں کو کہ برٹن میں کام ہو رہا ہے برٹن والوں کو پتا نہیں تھا کہ یو ایس اے میں بھی کام ہو رہا ہے شاید کسی ایک آدھ کا انٹریکشن ہو رہا ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ آئسولیشن میں کام کر رہے تھے تو یہاں دونوں جگہ سائملٹینسلی کام ہونا شروع ہو گیا کس کے اندر او آر کے اندر فارملی پہلے تو ہوتا تھا نا انفارملی اب فارملی کام اس میں ہونا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یوروپ کے اندر بھی یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہونا شروع کر دیا تو یوروپ کے اندر جیسے میں نے بتایا جرمنی ہے فرانس ہے اٹلی ہے ان کی اٹلی کی بھی کار انڈسٹری بڑی ایڈوانس تھی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم یہ او آر کو وہاں اپلائی کریں اسی طرح سے فرینچ گورنمنٹ نے کہا کہ اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیوں نہ اس کو استعمال کریں پھر جرمنی جس کو آکوپائی کر لیا تھا الائٹ فورسز نے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی کیوں نہیں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ جرمنی میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انگلینڈ کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اور امریکہ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے تو جناب اس ایپلیکیشن سے کیا ہوا یہ جو وار کے ساتھ یہ جو ملک تباہ ہو گئے تھے جاپان کے اندر بھی اور انہوں نے اس کو استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے اندر استعمال کیا لیکن میں نے لکھا ہے but not yet in Pakistan کہ ابھی یہ پاکستان میں صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہوا کیوں اپلائی نہیں ہوا یا کیا وجہ تھی کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سک رہے ہیں یہ ہم دیکھیں گے ڈسکس کریں گے آگے جیسے ہم پروگرس کریں گے اب سب سے پہلے ہم بتائیں کہ ڈیفینیشن آف او آر کیا ہے کہ او آر کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اب جب آپ دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا فزکس پتا ہے آپ کو میتھمیٹکس آپ کو پتا ہے کیمسٹری پتا ہے اسٹیٹسٹکس پتا ہے اردو پتا ہے انگلش پتا ہے پنجابی پتا ہے یہ سبجیکٹس یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں پڑھتے ہیں لوگ لیکن یہ او آر کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے بڑا اہم سبجیکٹ ہے جس طرح سے میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے یا کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے یا اسٹیٹسٹکس کی برانچ ہے یا آپ نے جیسے بتایا کہ مینجمنٹ سائنس کی برانچ ہے یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ او آر کہاں پہ آتا ہے اس کا ڈومین کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے یہ ساری باتیں ہم اب اس لیکچر کے دوران کرنے کی کوشش کریں گے کچھ بچ جائے گا تو اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے تو جناب سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن ہے جو O R society of U K یعنی کہ اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ جب زیادہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنی سوسائٹیز بنانی شروع کر دی جس طریقے سے میتھمیٹکس سوسائٹی ہے میتھمیٹیکل سوسائٹیز ہے اسی طرح سے آپریشن ریسرچ سوسائٹی بھی بن گئی اور وہ سوسائٹی سب سے پہلے کہاں بنی یو کے کے اندر بنی اور اس نے ایک ڈیفینیشن دی اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے اسکرین پہ بھی آئے گی یہاں پر بھی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ ڈیفینیشن ایک سوسائٹی کی ہے سب لوگوں نے ایگری کی ہے متفق متفقہ طور سے انہوں نے بتایا تو ہم کو ورڈ بائی ورڈ وہی دیکھنا ہے کیا ہے operation research is the application of method of science پہلی چیز یہ ہے this is the application of method of science to complex problems تو کیا چیز ہے پہلی چیز یہ اپلیکیشن آف سائنس ہے کس چیز پہ ٹو کمپلیکس پرابلمس اب کمپلیکس پرابلمس کون سے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں in direction and and management of of large man machine material money اب کیا چیز ہے لارج سسٹم ہونے چاہیے چھوٹے دو چار لوگوں کی بات نہیں جہاں پہ ایک ہزار کی بات ہوتی ہے پاکستان اسٹیل ملز بہت لوگ امپلائیز ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس بہت لوگ امپلائیز ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس بہت سارے ایئر کرافٹ ہیں وہاں پر یہ اپلائی ہو سکتی ہے پاکستان اسٹیلس اپلائی ہو سکتی ہے اسی طرح سے وابڈا استعمال ہو سکتی ہے اپلائی ہو سکتی ہے کس کے اندر large systems of man machine materials and money in industry business government and defence اب ڈیفینس آپ کے پاس نیوی ہے ایئر فورس ہے آرم فورسز ہے ان سب جگہ پہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو اس ڈیفینیشن سے کیا مراد ہوئی پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اس application of science to complex problems ہے اور کمپلیکس پرابلمس کہاں پہ آئیں گے جہاں پر بڑی سسٹمس ہوں گے اور بڑے سسٹمز کیا ہوں گے اس پہ مین ہو سکتا ہے مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس واپڈا ہے آپ کو کبھی بجلی جانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ہمیشہ پاور الیکٹرسٹی موجود ہونی چاہیے انشور کرنے کے لیے تو ان کی شفٹ ہے صبح کو کون لوگ ہوں گے دوپہر کو کس وقت ہوں گے شام کو کس وقت ہوں گے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مینج کرنا ہو اسی طریقے سے مشین جہاں ہیوی مشین لگی ہوئی ہوں آپ کے پاس ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے ہیوی میکینکل کمپلیکس ہے وہاں پہ چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے اسٹیل مل کی مثال دی یا کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہو سکتی ہے شوگر کی فیکٹری ہو سکتی ہے اب شوگر کی فیکٹری کے اندر کئی چیز ہو سکتی ہے مثال کے طور سے آپ گنا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ گنے کی سپلائی آنی چاہیے وہ گنا جو کہ صحیح طرح کا گنا ہو آپ کے پاس کنٹینیوسلی مقدار میں پہنچنا چاہیے اگر نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا فیکٹری بند ہو جائے گی نا اسی طریقے سے جس وقت گنا آ جائے تو اس کو اسی وقت پروسیس کرنا چاہیے اس کے لیے لوگ موجود ہونے چاہیے مشین کسی وقت ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اگر مشین خراب ہو گئی تو اس کو فوراً ٹھیک کرنے کے لیے میکینک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ انجینئر آپ کا ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کی انڈسٹری ملتان میں ہے تو کراچی سے آ رہا ہے انجینئر تین دن فیکٹری بند ہوئی ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب چینی بن گئی بہت چینی بن گئی تو آپ نے کہاں رکھنا ہے اس کے اسٹور کا اس کے اسٹاک کا انوینٹری کا بندوبست کرنا ہے یا نہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا ہے یا تو آپ ریل سے بھیجیں گے یا آپ ٹرکس uh, کے ذریعے بھیجیں گے یا آپ ٹرالیز کے ذریعے بھیجیں گے تو ان کا ارینجمنٹ پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو مین بھی ہے اس میں مشین بھی ہے اس میں مٹیریل بھی ہے اور اس کے اندر پیسے بھی ہے پیسے کا بھی تو بندوبست کرنا ہے کہ آپ نے گنا تو خرید رہے ہیں تو کسان کو پیسے بھی دینا ہے اسی وقت پیمنٹ کرنی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے چینی کی سپلائی کرنی ہے شوگر سپلائی یعنی کرنی ہے اپ کنٹری یا ڈاؤن کنٹری تو آپ نے جو ٹرکس ارینج کرنا ہے ان کو بھی پیمنٹ کرنی ہے تو اس منی کو بھی مینج کرنا ہے مین کو بھی مینج کرنا ہے مٹیریل کو بھی مینج کرنا ہے تو یہ جناب یہ کمپریہنسو سی ڈیفینیشن ہے یہ بھی آگے چل رہی ہے تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں operational research is the application of the method of science to complex arising in the direction and management of large systems of man machine material and money in industry business government and defence آگے چلتے ہیں سیکنڈ جی اس کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے the distinct approach is to develop a scientific model تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ماڈل ڈیولپ کرنا ہے of the system incorporating measurements measurements of factor such as chance and risk with which to compare the outcome of strategies and strategies and control the purpose is to help management policies policies and action یہ ڈیفینیشن یہاں آپ کے اسکرین پر بھی ہے آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی اس کو ذرا دیکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں اس ڈیفینیشن کے پرسپیکٹو میں ہم اب او آر کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ڈیفینیشن آپ کو ہم نے بتائی یہ O R society of U K نے دی ہے ان لوگوں نے سب نے جو اس کے ممبرس ہیں انہوں نے ایگری کیا کہ یہ ڈیفینیشن صحیح ہے کافی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں انکارپوریٹ کر لی گئی ہیں تو میں نے جو ابھی شوگر انڈسٹری کی مثال دی تھی ایک فیکٹری کو لے لیں تو اس کے اندر دیکھیں کتنے کمپلیکس پرابلمس ہو سکتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی جگہ اسٹرائک ہو جاتی ہے کسی جگہ فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے مینج نہیں ہوتی ہیں کبھی پیسے کا پرابلم آ جاتا ہے کبھی لوگوں کا پرابلم آتا ہے اگر کسی وقت آپ صحیح طریقے سے را مٹیریل کی طرف فوکس نہ کریں تو وہاں سے پرابلم آ سکتا ہے پھر اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن کا بھی پرابلم آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں تو جب ایک فیکٹری کی آپریشن ہوتی ہے یا پاکستان ریلوے دیکھیں کہ پشاور سے اسٹارٹ کرتی ہے کراچی تک جاتی ہے کراچی سے اسٹارٹ کرتی ہے بلان تک جاتی ہے اب یہ پوری آپریشن ہے جس کے اندر آپ نے ٹرینس کو بھی دیکھنا ہے پیسنجرس کا بھی دیکھنا ہے فوڈس کا بھی دیکھنا ہے آئل کا بھی دیکھنا ہے انجن کا بھی دیکھنا ہے اور ریل روڈ یعنی پٹری کا بھی انسان دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹریول کر رہی ہے ٹرین یہ صحیح طرح سے ٹریول کر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹرینیں اپوزٹ ڈائریکشن سے ایک ہی اس میں آ رہی ہیں اس کو بھی مینج کرنا ہے رات کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو جو وہ کانٹے والا ہوتا ہے نا جو پٹری چینج کرتا ہے وہ سوئے بنا یہ ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں اور جب یہ سب چیزیں مینج کرتے ہیں تو سسٹم ٹھیک چلتا ہے پھر پروگرس ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس میں ان چیزوں کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پرابلمس آئے ہیں یہ پاکستان میں اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن لوگوں نے اسمارٹلی اور بہت اگریسولی اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہاں پر چیزیں اچھی چل رہی ہیں مثال کے طور سے کہ یہ جو آپ کی گھڑی ہے نا دو طرح کی گھڑیاں ہوتی ہیں ایک جس میں سوئی ہوتی ہے اور دوسری جس میں ڈیجیٹل ہوتی ہیں تو ڈیجیٹل میں جس وقت آپ دیکھیں تو نو بجے کا مطلب نائن پوائنٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے نا اب ہماری جو گھڑی سوئیوں والی ہوتی ہے اس میں نائن پوائنٹ زیرو ون بھی ٹھیک ہے یا ایٹ ففٹی نائن بھی ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں یورپ کے اندر اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں نو بجے کا مطلب نو بجے ٹرین چلی جائے گی اس اسٹیشن سے کیونکہ نائن زیرو ون پہ تو دوسری ٹرین نے آنا ہے تو جب وہ اتنی پرفیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے سسٹمس میچور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ترقی کرتے ہیں ان ہمارے پاس بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ترقی کی ہے بہت ساری جگہوں پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اپلائی کی ہے آج کل آپ دیکھیں آپ کے پاس ماشاء اللہ سے جس وقت 1947 میں کتنے ایئر کرافٹ تھے آج کتنے ایئر کرافٹ ہیں پہلے کتنی یونیورسٹیز تھیں آج کتنی یونیورسٹیز ہیں ترقی تو کی ہے بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن ہماری تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ ہے تو جناب لاسٹ سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اس ڈیفینیشن کو جو یہاں موجود ہے اور اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں the purpose is to help management determine policies and action scientifically یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں بنانے کے بعد مینجمنٹ کو دینی ہے اور اس مینجمنٹ میں ڈسیزن لینا ہے میں ایک مثال لے لوں کہ اس دفعہ ایسا ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کہ گنے کی فصل اچھی نہ ہو اگر گنے کی فصل اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کی ساری کی ساری فیکٹری بیٹھ جائے گی کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو گنے کو ارینج کرنا ہے اس کے دو تین طریقے کار ہے اگر فصل اچھی نہیں ہے تو آپ ہائی پرائز پہ خرید لیتے ہیں فرض کریں ایک دفعہ خریدتے ہیں آپ پانچ سو روپے من کے حساب سے اگلی دفعہ آپ آٹھ سو من کے روپئے من کے حساب سے خریدتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے کچھ نقصان ہوتا ہے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے آپ کا اوور ہیڈ کم سے کم خرچہ نکل آتا ہے لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا ہے اور اس سال اتنا زیادہ منافع آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے آپ کے لیے لیکن فیکٹری چل رہی ہوتی ہے اگر آپ نہیں خریدتے ہائی پرائز پہ تو کیا ہوگا فیکٹری بند ہوگی آپ کو اور زیادہ کاسٹ دینی پڑے گی تو یہ مینجمنٹ کو آپ ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اینالائز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ نے ڈیسیزن لینا ہے اگر یہ ڈیسیزن لیں گے تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوگا یہ ڈیسیزن لیں گے تو یہ آؤٹ کم ہوگا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں according to this definition under O R اب اس کے بعد امیرکنس ہیں ان کا ہر ایک کرنے کا بہیو کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں نئے طریقے سے بناتے ہیں بریٹن میں اگر آپ جائیں تو آپ کی گاڑی لیفٹ ہینڈ جیسے پاکستان میں چلتی ہیں ویسے چلتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پڑوس ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہیں گاڑی لیکن امریکہ میں جائیں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ہے تو اسی طریقے سے جب یہ جو او آر پریکٹیشنر تھے یا سائنٹسٹ تھے یو ایس اے کے اندر انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن بتائی انہوں نے کہا اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چھوٹی ڈیفینیشن چاہیے جس طرح سے ہم لوگ لکھتے ہیں P H O T O four two America میں جا لکھا ہوگا ایف او ٹی او ہمارے یہاں میں شروع ہو گیا F O T O four two تو انہوں نے اپنی انگلش انوینٹ کی یا اس کو ڈیولپ کیا اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے نئی ایک ڈیفینیشن دی کیا ڈیفینیشن سے پڑھ لیتے ہیں اب یہاں پر آپریشنل ریسرچ نہیں لکھا انہوں نے لکھا آپریشن ریسرچ تو ہم لکھے operation research is concern with scientifically deciding how to best design and operate تو پہلی چیز how to best design and operate پہلے ڈیزائن بھی کرنا ہے اور آپریٹ کرنا ہے کس چیز کو مین مشین سسٹم یعنی کہ انہوں نے الگ الگ نہیں لکھا وہاں پہ ڈیفینیشن میں مین الگ تھا مٹیریل الگ تھا مشینری الگ تھی منی الگ تھا یہاں پر مین مشین سسٹم یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مین اور مشین دونوں ساتھ ساتھ ہیں مین الگ ہیں تو اس کو الگ ہینڈل کر لیں گے مشین الگ ہے تو اس کو الگ ہینڈل کر لیں گے مشین جب ہینڈل کرتے ہیں تو وہ خالی کام ٹیکنیشینس کا ہوتا ہے لیکن جب مین اور مشین کی انٹریکشن ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم اپلائی کریں گے man machine system you under condition requiring the allocation of scarce resources یعنی کیا چیز ہے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں یعنی پیسہ بہت نہیں ہے پیسہ بھی کم ہے آپ کے پاس جو گنے کی مثال ہے وہ بھی کم ہے اب جس وقت گنا بہت زیادہ ہوتا ہے فصل اس کی ہوتی ہے تو ہر جو شوگر مل ہے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب جب اگر آپ دیکھیں پانچ سو ٹن ہے میں ویسی مثال لے رہا ہوں کہ پانچ سو ٹن ہے اور ہر ایک کو پانچ ٹن چاہیے اور دس فیکٹری ہے تو تو مسئلہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر دس فیکٹری ہیں اور ہر ایک کو دس ٹن چاہیے تو تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس اسکیئر ریسورسز ہیں ہمارا ملک پاکستان ہے ہم لوگ غریب ملک ہیں اتنے زیادہ امیر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی ریسورسز جو ہمارے پاس اسکیئرس ہیں اس کو ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ہم پیسہ ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں کبھی پیسہ ہم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں کبھی ہم روڈ نیٹ ورکس پہ تو ہم پرائرٹی کے طور سے دیکھتے ہیں کہ کس وقت پیسہ کس جگہ لگانے کی ضرورت پیش آئے خدا خاص طرح کوئی نیشنل کلیمٹی نہ ہو جائے کسی وقت فلڈ آ جاتا ہے تو پیسے وہاں لگانے پڑتے ہیں لیکن اوور آل کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو اسکیئرس ریسورسز ہے اس کو آپٹیملی لگانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا آپٹیملی جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوگا during the course of lecture ٹھیک ہے تو یہ جناب ڈیفینیشن ہے O R is concern with scientifically deciding how to best design and operate man machine system usually under condition requiring the of scarce یعنی کہ جہاں کہیں بھی اسکیئرس ریسورسز ہوں گی وہاں پہ آپ او آر لگا سکتے ہیں یا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت شارٹر jo جو آپ کو اکثر کتابوں ملے گی وہ یہ ہے آپریشن ریسرچ از دی ای application of quantitative method to decision making یعنی جب بھی آپ نے ایک ڈیسیزن کرنا ہے مثال کے طور سے بڑے ایک چھوٹا سا ڈیسیزن کرنا ہے کہ جی میں یہ گاڑی خریدوں نہیں خریدوں آپ کہتے ہیں خرید لو کیوں خرید لو جی پیسے میرے پاس ہے ابھی تو بڑا آسان سی چیز ہے اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گاڑی خرید لیں دوسرے طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی لیس پہ لے لیں تیسرے طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی کرائے پہ لے لیں چوتھے طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی جو پیسے آپ کے پاس ہے کہیں اور لگائیں اور کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے اب یہ کئی طریقہ کار ہیں لیکن جب ہم انڈیویجلی ڈیسائڈ کرتے ہیں تو زیادہ میتھمیٹکس میں نہیں جاتے زیادہ کوانٹیٹیو چیزیں نہیں کرتے ہم لوگ ویسے ہی اپنی ججمنٹ پہ کر لیتے ہیں لیکن او آر میں کیا چیز ہے کوانٹیٹیو میتھڈس کی بات ہوتی ہے کوالٹی کی بات نہیں ہوتی کوانٹیٹیو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک جہاز خریدنا ہے مثال کے طور سے پچھلے دنوں ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن ہماری جو لوکل ایئر لائن ہے یا نیشنل ایئر لائن ہے اس نے جہاز خریدنے تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سے جہاز خریدیں وہ کیا بوئنگ جہاز خریدیں یا ایئر بس جہاز خریدیں انہوں نے انالائز کیا بہت عرصے کے بعد اور انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ جی ہم بوئنگ جہاز خریدتے ہیں اور اس میں بڑا کام کیا ہوگا بڑی کوانٹیٹیو اینالیس کیا ہوگا اس کے کاسٹ بینیفٹ دیکھے ہوں گے اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ دوسرے فوائد دیکھے ہوں گے جب جا کے انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہوگا کہ یہ جہاز ہمارے لیے بہتر ہوگا ہمیں خریدنا چاہیے کیونکہ اس میں million and billion of dollars کی آپریشن کی بات ہوتی ہے کہ ایک جہاز اچھا خرید لیں اچھا ڈیسیزن کر لیں تو آپ کو فیسلٹیز اتنی اچھی ملتی ہیں اور اس کے بعد اتنی اچھی سروسز ملتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کہ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے O R is the application of quantitative to decision making یعنی جب بھی آپ نے بڑا ڈیسیزن کرنا ہو تو اس کو کوانٹیٹیو اینالیس ضرور کریں کوئی بھی ڈیسیزن کرنا ہو مثال کے طور سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ورچوئل یونیورسٹی کا پروجیکٹ بن رہا تھا پروگرام بن رہا تھا تو اس کے کچھ لوگ فیور میں تھے کچھ لوگ اس کے خلاف تھے دونوں فور اینڈ اگینسٹ بڑی ڈسکشن ہوئی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کے بہت ہی ایلیبریٹ قسم کا کوانٹیٹیو اینالیس کیا گیا اور اس کوانٹیٹیو اینالیس کے ذریعے میں یا اس کے نتیجے میں یہ یونیورسٹی قیام میں آئی تو الٹیمیٹلی یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم نے کوانٹیٹیو اینالیس بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا اور الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنا چاہیے اس کے بڑے فوائد ہیں اور آپ دیکھ لیں کتنے فائدے تو جناب نیکسٹ تھوڑی سی اور ڈیفینیشن دیکھ لیں اب میں نے اس میں مینجمنٹ کی بات کر لی ہے اس کے اندر مینجمنٹ سائنسز کی بات کر لی ہے تو یہ تین ڈیفینیشنس ہیں ان تین ڈیفینیشن کو دیکھ لیں کہ جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ او آر کیا چیز ہوتی ہے آپریشن ریسرچ کیا ہوتا ہے آپریشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے اب یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ او آر کا مطلب ہے آپریشنل ریسرچ اور او آر کا مطلب ہے آپریشنس ریسرچ جی جناب تو یہ تین چیزیں جو ہیں او آر آپریشنل ریسرچ یا آپریشن ریسرچ ایک ہی چیز ہے ہم اس کو انویریبلی یوز کریں گے جب انگلینڈ کی طرف جائیں گے تو آپریشنل ریسرچ استعمال کریں گے جب ہمارا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہوگا تو ہم اسے آپریشنس ریسرچ استعمال کریں گے تو میں نے اپنی کنوینئنٹ کے لیے کہ ہماری زیادہ تر چیزیں امریکہ سے ملتی جلتی ہیں تو ہم نے میں نے بھی اس کو آپریشن ریسرچ ہی لکھ لیا ہے اس کورس کا نام اگر آپ چاہتے ہیں آپریشنل ریسرچ تو بھی ٹھیک ہے خالی او آر کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے اب یہ او آر کی جو میں نے بات کی ہے ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ مینجمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جناب او آر کیا مینیجر ہوتے ہیں او آر کے جو لوگ کام کرتے ہیں یا یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ تین ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں کہ آپریشن ریسرچ مینجمنٹ اور مینجمنٹ سائنس کیا ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ او آر کے بندے کی جگہ کس جگہ ہوتی ہے کہ اس نے ڈیسیزن خود لینا ہوتا ہے یا اس نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے یہ ڈیفینیشن تینوں دیکھتے ہیں جی پہلی ڈیفینیشن ہے operation research science applied to management یعنی کہ مینجمنٹ کی جو بات ہوتی ہے آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ گاڑی خریدنی ہے خرید لیں آپ نے کوئی سائنس اپلائی نہیں کی مائنڈ اپلائی کیا آپ نے کامن سینس اپلائی کی اور آپ نے گاڑی خرید لی لیکن اگر آپ بیٹھ کے انالائز کریں کہ جی میں نے گاڑی خریدنی ہے اب گاڑی خریدنے کے لیے آپ فرض کریں کہ دس لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے انگلینڈ بھیجنا ہے اس کے لیے بھی دس لاکھ روپے چاہیے اب کون سی چیز کریں اب اس کے لیے انالیس کرنے کی ضرورت ہے دس لاکھ کی گاڑی خریدیں گے آپ کی لائف اچھی ہوگی لوگ آپ کو بڑا دیکھیں گے لیکن دس لاکھ روپے اگر آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور وہ جا کے باہر پڑھ کے آتا ہے تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو کہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے سائنس اپلائیڈ ٹو مینجمنٹ کوئی بھی مینجمنٹ ہے یعنی کوئی بھی ڈیسیزن آپ نے کرنا ہے اس کے اندر اگر سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن سے سچ ہے بیٹھ کے باقاعدہ کیلکولیشن کریں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اور اس کے بعد پھر ڈیسیزن کریں تو that is what it is operation سچ مینجمنٹ کیا ہے decision making and control management کیا ہے آپ ایک ڈیسیزن کرتے ہیں کس بیسس پہ کسی بیسس پہ بھی ایک ڈیسائڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرتے ہیں مثال کے طور سے ایک ڈیسیزن آ گیا کہ جی ایک روڈ بنانی ہے اب اس روڈ کو بنانے کے لیے آپ نے ڈیسیزن کر لیا اور ساری جو کنٹرول میکینزم ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں مثال کے طور سے لیبر کو دیکھتے ہیں اس کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں را مٹیریل کو دیکھتے ہیں پھر فنڈنگ سورسز کو دیکھتے ہیں پھر ٹریفک ڈائیورشن کو دیکھتے ہیں اینڈ وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ سارے جو کنٹرول ہے نا اس کو آپ کرتے ہیں ایک ڈیسیزن لیتے ہیں اینڈ دین یو کنٹرول یا یو انشور کہ جو آپ نے ڈیسیزن لیا ہے یہ پورا ہو جائے آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک نیا ایئرپورٹ بنانا ہے بہت فرسٹ کلاس بہت اچھا آئیڈیا تو آپ نے ایک ڈیسیزن لے لیا اب یہ سارے میکینزم کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایئرپورٹ بن جائے فنڈنگ کی بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے اکوپمنٹ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ساری چیزوں کو آپ ارینج کرنے کے بعد پھر ایک ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں تیسری چیز یہ مینجمنٹ سائنس ٹھیک ہے نا آج کل مینجمنٹ سائنس جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ management science study of problems as abstraction and application of the resulting theory to practical situation آپ کیا کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں آپ اسٹڈی کر کے آتے ہیں اسٹڈی کرنے کے بعد ایک ایک آ کے ایبسٹریکٹ ماڈل سا بناتے ہیں study of problems as abstraction جو بھی آپ کے پاس پرابلمس ہیں اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں اور اس کو جا کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا application of the resulting theory to practical situation وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹنگ ہے اب مارکیٹنگ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں فائنینشیل کنٹرول ہے آپ اس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ management science once again study of as abstraction and of the resulting to practical situation تو یہ تین مختلف چیزیں ہیں مینجمنٹ مختلف ہے آپریشن ریسرچ ہے مینجمنٹ مختلف ہے مینجمنٹ سائنس ہے نا نا وی پروسیڈ فردر اب یہ ہمارے پاس او آر پروسیس ہے یہ جو او آر پروسیس ہے اس کو دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے اب آپ سڑک پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑے پرابلم ہیں بڑے مسئلے ہیں کہتے ہیں نا آگے کیا کہتے ہیں بس نہیں ملتی ٹھیک ہے ٹریفک بڑے خراب ہے انمپلائمنٹ ہے بہت غربت ہے یہ آپ کہتے ہیں آبزرو کرتے ہیں کہ یعنی کوئی مسئلہ ہے داخلہ نہیں ملتا اب یہ تو ایک پرابلم ہے جنرل سی چیز ہے یہ آپ آبزرو کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں گرمی ہے یہ آپ نے آبزرو کیا جب آپ نے دیکھا کہ گرمی ہے گھر کے اندر آتے ہیں آپ دفتر سے تھکے ہوئے اسکول سے تھکے ہوئے کالج سے تھکے ہوئے تو آپ چاہتے ہیں وہاں پنکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب پنکھا ہونا چاہیے پنکھا کیسے آئے گا وہ ڈفرینٹ چیز ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں تو اے سی آ جائے اگر اے سی آئے وہاں پہ بجلی بھی ہونی چاہیے پاور ہونی چاہیے اگر پاور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اے سی تو نہیں چلے گا نا اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا آپ نے اے سی کے لیے کہیں نہ کہیں پیسے بھی ارینج کرنے ہوں گے پھر اس کا بل بھی دینا ہوگا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک او آر پروسیس سارے کے سارے کیا ہے یہ میں اینالائز کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آبزرویشن آپ کی آبزرویشن صحیح ہونی چاہیے اور آپ صحیح طریقے سے اس کو اینالائز کر رہے ہوں کہ جی ایک پرابلم ہمیں ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا اب یہ تو ایک آبزرویشن ہے اب اس آبزرویشن سے کیا ہے کیا بچے نالائق ہیں جس کو داخلہ نہیں ملتا یا اسکول کم ہے ہمارے پاس یا ایک خاص جگہ پر اسکول ہے ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے یا ہمارے پاس بلڈنگس نہیں ہے یہ ہمارے پاس پڑھنے کی کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا چیز کیا ہے تو ہمارے ہم کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ جی کہ پرابلم کیا ہے اس کو ڈیفائن کریں مثال کے طور سے اگر آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں تو اسلام آباد ایک اس طرح کا شہر ہے کہ ایک سائٹ پر انہوں نے سارے آفیسز بنائے تو صبح کے وقت ساری ٹریفک فلو کرتی ہے ٹو ون سائڈ اگر آپ تین سو چار سو بسیز بھی رن کریں اس وقت تو شاید سب کو ٹائم پہ آٹھ بجے دفتر نہیں پہنچا سکتی ٹھیک ہے نا یہ کیلکولیٹ کر لیں تو اب یہ صبح کے وجہ سواری نہیں ملتی اب سواری کیوں نہیں ملتی کیا سارے کے سارے لوگ آٹھ بجے جانا چاہتے ہیں یا سارے کے سارے دفتر آٹھ بجے لگتے ہیں یا کیا پرابلم کیا یہ بسز نہیں ہیں تو یہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جی پرابلم کیا ہے پہلے پرابلم یہ ہے کہ جی سارے کے سارے دفتر آٹھ بجے لگتے ہیں کیا کر لیں کچھ دفتر کو اگر دفاتر کو آٹھ بجے لگا لیں کچھ کو نو بجے لگا لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہاں جی حل ہو جائیں گے کیونکہ بسز واپس جا کے دوسرے لوگوں کو لے آئے گی ایک چیز تیسری چیز یہ کیا ہم بسز کی تعداد زیادہ کر دیں بسز کم ہے یہ پرابلم ہے یا لوگوں کی ہیبٹ یہ ہے کہ ٹھیک پونے آٹھ بجے نکلتے ہیں کیا ان کی ہیبٹ کو ہم یہ چینج نہ کر دیں کہ ایک اسٹیگر ٹائم کا ٹائم ہے کہ ساڑھے سات بجے اگر جو آئے تو وہ ڈھائی بجے چلا جائے جو آٹھ بجے آئے وہ تین بجے چلا جائے ساڑھے آٹھ بجے آئے ساڑھے تین بجے چلا جائے پاسبل ہو سکتا ہے نا تو یعنی آپ ایک پرابلم کو ڈیفائن کریں آپ نے کہہ دیا کہ اسکول میں بچوں کو داخلہ نہیں ملتا یا بچے بہت سارے جو ہیں ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا جی اسکول کی تعداد کم ہے یا اسکول کے اندر بلڈنگس کی تعداد کم ہے یا اسکول کے اندر ٹیچرس کی تعداد کم ہے اگر اسکول کے اندر ٹیچرس کی تعداد کم ہے تو اس پہ ہم کام کریں ہم کچھ ٹیچرس ٹرین کرنا شروع کر دیں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں تاکہ وہ ٹیچرس بنے تو یہ تو پرابلم آپ ٹیکل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی داخلہ نہیں ملتا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ آبزرویشن کریں آبزرویشن ضرور ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پرابلم کو ڈیفائن کریں اب آپ نے کہہ دیا کہ جی گنا نہیں ملتا وہی مثال ہے گنا کیوں نہیں مل رہا کیا کسان اس کو بو نہیں رہے یا اس مرتبہ فصل خراب ہو گئی یا پچھلے سال آپ نے کسان کو پوری رقم نہیں دی تھی اگر وہ مانگ رہا تھا پانچ سو آپ نے چار سو دیے تو اس سال اس نے کہا نہیں یار کوئی اور فصل لگاؤ گنے میں تو پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو پرابلم کو ڈیفائن کریں that is a most important thing یہاں پر سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ پرابلم کو ڈیفینیشن یعنی یہ او آر پروسیس پورا کیا ہوتا ہے وہ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو پرابلم کو ڈیفائن کریں جب پرابلم ڈیفائن ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے مثال کے طور سے کہا کہ بسز کی کمی ہے تو آپ بسز کو ایکوائر کرنا ہے اس کے لیے پیسے لے کے آنے ہیں اس کو فیکٹری کی بات کرنی ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ تو بسز کو ہم نے انکریز کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہم ماڈل بناتے ہیں ماڈل بنانے کے بعد اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں پہلی چیز کیا ہوئی آبزرو کیا ڈیفائن کیا ماڈل بنایا اس ماڈل کا سولوشن نکالا اور سولوشن نکالنے کے بعد امپلیمنٹ کیا امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب ہم واپس جاتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سولوشن ہے ہی نہیں سولوشن تو کچھ اور ہے بائی دا ٹائم آپ نے اس کا سولوشن نکالا وہاں پر کچھ اور پرابلمس آ گئے تو پھر کیا کریں گے اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم کو ڈیفائن کیا وہ غلط کیا ہے آپ نے اسکول کی مثال لے لیں بچوں کی مثال لے لیں کہ آپ نے تو یہ ڈیفائن کر دیا کہ جی ٹیچرس کم ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے ٹیچرس تو بہت سارے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرس کی تنخواہیں بڑھائیں آپ اگر پہلے آپ دو ہزار دیتے ہیں اب تین ہزار دیں چار ہزار دیتے ہیں تو آٹھ ہزار دیں مطلب یہ ایک پرابلم تھا یہ پرابلم نہیں تھا کہ ہمارے پاس ٹیچرس نہیں ہے آپ نے کیا کیا پرابلم کو غلط ڈیفائن کر دیا غلط کیا ڈیفائن کر دیا کہ ٹیچرس کی کمی ہے یونیورسٹیز کو کہا کہ بہت سارے ٹیچرس پروڈیوس کرنا شروع کر دیں سب نے بی ایڈ میں ایم ایڈ میں سی ٹی میں بی ٹی میں داخلہ دینا شروع کر دیا جب وہاں پہ آئے تو ٹیچر تو بہت سارے ہیں لیکن اس پروفیشن میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ سیلری غلط ہے تو یعنی کہ آپ کی ڈیفینیشن غلط ہو سکتی ہے آپ کا ماڈل غلط ہو سکتا ہے آپ کی امپلیمنٹیشن غلط ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے لیکن جا کے کسی اور طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا اسی طریقے سے یہ پروسیس یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ پروسیس کنٹینیو سے چلتا رہتا ہے یہ میں نے اب یہاں پر بتایا کہ آپ کے پاس آبزرویشن ہے یہ پرابلم ڈیفینیشن ہے یہ آبزرو پرابلم ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں اس سے او آر کا کوئی تعلق نہیں جہاں پہ ماڈل کنسٹرکشن ہے اور سولوشن ہے یہاں پر او آر آتا ہے اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کا اپنا طریقہ کار ہے وہاں پہ او آر نہیں آتا ہے تو ہم جو زیادہ تر فوکس کریں گے ان دو چیزوں پہ جس میں ماڈل کنسٹرکشن پہ اور سولوشن پہ تو یہ جو سارے لیکچرز ہیں زیادہ تر جو ڈیوٹ کیے جائیں گے وہ کس پہ او آر ٹیکنیکس پہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک بلاک سا لگا ہوا ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے تو یہ ہمارے پاس او آر پروسیس ہے اب یہ اور پروسیس کے اندر دو جو بلاکس ہیں اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے دو پہلے جو ہے کامن سینس کی بات ہے لاسٹ جو ہے وہ بھی ایک مینجمنٹ کا کام ہے اب یہ جو او آر پروسیس جیسے میں نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن میں جب آپ گئے تو آپ نے کچھ انفارمیشن گیدر کی کہ جو آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ صحیح نہیں تھا یا آپ کا جو ماڈل تھا وہ صحیح نہیں تھا یا آپ کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صحیح نہیں تھا بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لا انفورسمنٹ قانون تو ہے لیکن جب جا کے انفورس کرتے ہیں تو وہ صحیح انفورس نہیں ہوتا اب یہ طریقہ کار ہے ہمارے ملک میں کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی جا رہی ہے تو آپ نے اس سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہمیشہ آپ نے رائٹ پہ جانا ہے پھر اس کو اوورٹیک کرنا ہے لیکن کسی جگہ پہ لیفٹ سے بھی گاڑی اوورٹیک کر رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا نا روڈ کے اوپر تو وہاں پہ پرابلمس آ جاتے ہیں یعنی ان کی انفورسمنٹ اچھی نہیں ہوتی اس قانون کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں اسی طریقے سے او آر کے اندر کوئی چیز اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اس میں پھر پرابلمس آ سکتے ہیں تو یعنی فیڈ بیک کبھی کلچرل پرابلم آ سکتا ہے کبھی سائیکولوجیکل پرابلم آ سکتا ہے کبھی اور طرح کے پرابلمس آ سکتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ان کو ضرور آبزرو کرنا چاہیے یعنی یہ فیڈ بیک میکینزم جو ہے اور انفارمیشن میکینزم بھی بہت امپورٹنٹ ہے اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ سارے کا سارا او آر پروسیس ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں دوبارہ جاتی ہیں امپلیمنٹیشن کیا صحیح ریزلٹ آیا آپ اوپر جا کے دیکھیں سولوشن خراب ہے ہو سکتا ہے سولوشن ٹھیک ہو ہو سکتا ہے آپ کا ماڈل کنسٹرکشن خراب ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم کی ڈیفینیشن تو یہ ایک او آر پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے کبھی رکتا نہیں ہے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہی او آر پروسیس جو 45 فائیو لیکچر ہم کریں گے اس میں اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہاں، ہم ماڈل بنائیں گے ہم اس کا سولوشن معلوم کریں گے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کس کس جگہ پر یہ غلطی ہوئی ہے جناب اب اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیں او آر کی اپلیکیشن بے پناہ ہیں اور بے تحاشا ہیں کوئی سی بھی فیلڈ لے لیں آپ اس میں او آر اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن لے لیں اس میں آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں ایگریکلچر لے لیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کوئی سا بھی سیکٹر لے لیں اکانومی کا اس کے اندر آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مائکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مائکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیکٹوریل لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور سے اگر آپ نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے اس کے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے بیڈ ہوں تاکہ وہ ہاسپٹل چل سکے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سرو کر سکے تو اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ملک کے اندر سارے آئل کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں آئل سیکٹر اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پورا اپنا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پورا اس کے اندر او آر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیوں نہیں کرتے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ او آر کی اپلیکیشنس جب جس جگہ پہ ہم ٹاپک کور کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے مائکرو اکنامک پلاننگ میں کیا اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا مائکرو اکنامک پلاننگ کے اندر نیشنل لیول پر یا کمپنی لیول پر فیکٹری لیول پر ہاؤس لیول پر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ایک سیکٹر کے اندر ہم لے لیں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ او آر کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکنیکس وہ کیا کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جناب آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں یہ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے ایک آپریشن ریسرچ کا ایک اوور ویو دیا آپ کو براڈ اوور ویو دیا اس کی اپلیکشن کے بارے میں جیسے میں نے بتایا اگر آپ جرنلس اٹھا کے دیکھیں تو ایسی ایسی جگہوں پر یہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کچھ کچھ ریفرنس بتا دوں گا جہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو اپلائی کریں کبھی آپ گھر پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں میں نے کچھ جگہوں پہ اپلائی کیا تو وہاں پہ سکسیزفل رہا ہے کسی ایک آدھ جگہ پہ اپلائی کیا وہاں سکسیزفل نہیں رہا تو جس جگہ پر یہ سکسیزفل نہیں رہا تو وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں یہ سکسیزفل نہیں رہا یا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ پاکستان کے اندر ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکے یا ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم اتنے سکسیزفل نہیں رہے ہیں او آر کو ایکسپلائٹ کرنے کے اندر کچھ جگہوں پر اچھا کام ہو رہا ہے خاموشی سے وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو جناب آج ہم نے کیا کیا ایک نیا سبجیکٹ نیا مضمون جو بہت دلچسپ ہے بہت اہم ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ابھی ہم نے کچھ کورس کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے ایک سبجیکٹ کے بارے میں بات کی ابھی ایک اور لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کورسز کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد امتحان کی بھی بات کریں گے سبجیکٹ کی بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دو چیزیں آپ کیجیے گا کہ یہ جو میں نے آج آپ کو سلائڈس دکھائی ہیں ٹرانسپیرنسی دکھائی ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا ویسی سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ کہاں کہاں پر مسائل ہیں دنیا کے اندر بھی آپ کے علاقے کے اندر بھی آپ کے گھر کے اندر بھی اور آپ کی اپنی ذات کے اندر بھی تاکہ ہم اس کو کسی طریقے سے او آر سے سالو کرنے کی کوشش کریں کم سے کم اپلائی تو کریں آپ کے پاس چوائس ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرف جائیں آپ کی مرضی اس طرف جائیں او آر کی یہی خوبی ہے کہ یہ آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان ہوگا یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا ڈسیزن تو آپ نے خود لینا ہے اور اس ڈسیزن کی کوئی ویلو نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مینیجر ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جناب ہم یہاں پر آج اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں یہیں پہ رکتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ جو اپلیکیشن کی بات کی ہے یہ اگلے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے او آر کے ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے اس وقت تک کیا کیجیے گا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوچتے رہیے گا او آر کے بارے میں کہ ایک نیا مضمون آیا ہے اس کو کیسے اسٹڈی کریں اس کو آرام کے ساتھ ذہن پہ پریشر دیے بغیر پڑھیے گا جس وقت کام کرنے کی باری آئے گی تو اس وقت بھی بتائیں گے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ